بسم اللہ الرحمن صلی اللہ محمد و آل محمد آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے بالکل بظاہر یہ معاشرتی اصلاح اور ہمدردی کی بات لگتی ہے لیکن دراصل یہ ہماری پوری سوچ کو چیلنج کرتا ہے ایسا ہی ہے یہ ہمیں چیزوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کا مجموعہ ہے ہم فکری سے ہمراہی تک اور اس میں ایک بہت ہی شاکار مضمون ہے انفرادی مسائل کا حل یا نظامی اصلاح بہت ہی گہری تحریر ہے جی تو اس فکری نشست کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارا جو مشن ہے آج کا وہ یہ سمجھنا ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کیا واقعی صرف انفرادی سطح پر لوگوں کی مدد کرنا کافی ہے یا پھر پورے نظام کو مطلب جو سارا سٹرکچر ہے اسے جڑ سے بدلنے کی ضرورت ہے تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اس مضمون کی اس زبردست تمثیل سے شروع کرنا چاہیے جو مصنف نے دی ہے وہ درخت والی مثال جی بالکل وہ مثال سیدھے دل میں اترتی ہے مطلب فرض کریں ایک بہت پرانا درخت ہے اب کسی وجہ سے اس درخت کے پتے زرد پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور سوکھ رہے ہیں ہاں اب اگر ایک شخص بالٹی میں سبز رنگ گھولے برش پکڑے اور درخت پر چڑھ کر ہر زرد پتے کو سبز رنگ کرنے میں لگ جائے تو دیکھنے والا اسے کیا کہے گا بے وقوفی کہے گا نا ظاہر ہے عقل مندی تو یہ ہے کہ درخت کی جڑوں کا جائزہ لیا جائے دیکھا جائے کہ مٹی میں کون سی خرابی ہے یا پانی میں کون سا زہر شامل ہو گیا ہے کیونکہ پتے تو صرف ایک علامت ہے بالکل اور یہ مثال اگر ہم اپنی روزمرہ کی معاشرتی زندگی سے جوڑیں تو ہاں ہم روزانہ یہی سبز رنگ کرنے میں مصروف ہے ہم انفرادی مدد تو بہت خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں جی جیسے کسی کا قرض اتار دیا کسی طالب علم کی فیس بھر دی راشن دلوا دیا جو کہ بظاہر بہت اچھے اور نیک کام ہے لیکن اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں اور بڑی تصویر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا معاشی اور تعلیمی نظام ویسے کا ویسا ہی خراب ہے استثالی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کوئی اور شخص اسی طرح قرض میں ڈوب جائے گا کوئی اور بچہ فیس ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے گا مطلب یہ مسائل ایک فیکٹری کی طرح مسلسل نئے سرے سے پیدا ہو رہے ہیں اور ہم ہم ہم بس بس وقتی طور پر شاخوں کی تراش خراش کر رہے ہیں اس فیکٹری کو بند نہیں کر رہے ہیں یہیں پر وہ نقطہ ابھرتا ہے کہ معاشرتی سطح پر ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ علامات کو سمٹمز کو ہی بیماری سمجھ بیٹھتے ہیں جی تحریر کے مطابق اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو غربت محض کسی ایک فرد کی سستی نہیں ہے صحیح اور اگر نوجوانوں میں بے راہ روی بڑھ رہی ہے تو یہ صرف ان کی انفرادی اخلاقی کمزوری نہیں ہے یا کرپشن کو ہم چند برے افسران کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں جان چھڑا لیتے ہیں بالکل یہ رویہ دراصل مسئلے کی گہرائی سے فرار ہے مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ سب ایک بڑے نظامی خلل یعنی سسٹمیٹک فیلئر اور طبقاتی فرق کے نتائج ہیں تو جب تک ہم اس پیداواری مشینری کو اس جڑ کو نہیں روکیں گے وقتی حل کارگر ثابت نہیں ہوگا جڑ پر کام کرنا ضروری ہے یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر نظام بدلنا ہے تو کوئی تو یہ کام کرے گا نا کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں اور یہیں ان گمنام ہیروز کا ذکر آتا ہے جو اس نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ تنہا ہوتے ہیں یہ بہت تلخ حقیقت ہے ہم انہیں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ توجہ کے مستحق وہی ہیں ذرا سوچیں ایک استاد کے بارے میں جو نصاب بدلنا چاہتا ہے جو رات دن جاگ کر فکری انحراف پر تحقیق کر رہا ہے یا کوئی سماجی کارکن جو پالیسی بہتر کر رہا ہے جی اب ان کے اپنے ذاتی مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا وہ کوئی روبوٹ تو نہیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں ان کے بھی بل آتے ہیں ان کے بچوں کی بھی فیسیں جانی ہیں بالکل اگر انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے تو اصلاح کا عمل رک جاتا ہے وہ بیچارے اپنی روٹی کمانے میں لگ جائیں گے اور دانش مندی یہ ہے کہ ایسے افراد کی پشت پناہی کی جائے لیکن ہم ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں اس میں ایک بڑا نفسیاتی پہلو ہے دیکھیں جڑ پر کام کرنے میں داد و تحسین نہیں ملتی کوئی فوری تالیاں نہیں بجاتا بالکل جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کو فوری سکون ملتا ہے ایک ڈوپومائن ہٹ ملتی ہے ہاں چہرے پر خوشی نظر آ جاتی ہے نا لیکن جب آپ نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو مزاحمت ہوتی ہے لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں وقتی حل بس وقتی سکون دیتے ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پائیدار تبدیلی ہمیشہ آ, قانون اور تعلیم کے ڈھانچے کو درست کرنے سے آئی ہے مصنف کے مطابق ایسے افراد کی پشت پناہی کرنا ہزاروں انفرادی مسائل کو خود بخود حل کر سکتا ہے صحیح تو آ, اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نظام بدلنا ہے لیکن آخر وہ کون سا شعبہ ہے جو ان تمام مسائل کی جڑ ہے تعلیم یعنی وہ جگہ جہاں ذہن بنتے ہیں جی یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ استعمار یعنی کولونیل قوتیں کیسے کام کرتی ہیں وہ صرف زمینوں پر قبضہ تو نہیں کرتی بالکل نہیں وہ ذہنوں پر قبضہ کرتی ہیں آپ لارڈ مکالے کی برسگیر میں تعلیمی پالیسی دیکھ لیں او ہاں وہ تو باقاعدہ ایک منظم کوشش تھی نا جی مصنف کے مطابق اس کا مقصد ایسے لوگ پیدا کرنا تھا جو رنگ میں تو مقامی ہوں لیکن سوچ اور وفاداری میں برطانوی ہوں مطلب ذہن غلام ہو جائے اور جزائر میں فرانس کے قبضے کی مثال بھی تحریر میں دی گئی ہے انہوں نے زبان نصاب اور شناخت کو نشانہ بنایا کیونکہ اگر ذہن غلام ہو جائے تو پورا نظام خود بخود غلامی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے استعمار کا سب سے بڑا ہتھیار بندوق نہیں ہے نصاب ہے اور اس کے الٹ اگر ہم مثبت تبدیلی دیکھیں تو تہذیبی روح کو جگانے کے لیے ایران کے انقلاب کے بعد سب سے زیادہ توجہ نصاب پر دی گئی فکری مراکز پر دی گئی کیونکہ پائیدار تبدیلی بندوق سے نہیں آتی فکری تشکیل سے آتی ہے ظاہر ہے معاشرے کے جو بھی سیاست دان ہیں بیوروکریٹس ہیں وہ اسی تعلیمی نظام سے ہی تو نکلے ہیں اگر ان کی فکری تشکیل بیرونی بیانیے پر ہوئی ہے تو وہ لاشوری طور پر اسی استعمال کا فائدہ سوچیں گے چاہے وہ کتنے ہی ماندار کیوں نہ ہوں بالکل ان کا ویژن محدود ہوتا ہے یہاں سے مصنف نے ایک بہت ہی گہری بات کی ہے ہم کچھ الفاظ کے سحر میں بہت جلدی گرفتار ہو جاتے ہیں جیسے علم جی علم تحقیق ترقی یہ الفاظ بظاہر بہت مقدس لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جہاں یہ الفاظ ہیں وہاں سب ٹھیک ہے لیکن ان کی چمک کے پیچھے استحصالی ڈھانچے چھپے ہو سکتے ہیں یہ تحریر کا ایک بہت اہم نقطہ ہے مصنف نے دائیں اور بائیں بازو دونوں کے تعلیمی ماڈلز کا جائزہ لیا ہے نا جی اور بڑی غیر جانبداری سے واضح کیا ہے کہ دونوں میں افراد و تفرید ہے اگر ہم سرمایہ دارانہ یعنی کیپٹلسٹ ماڈل کو دیکھیں تو وہ انسان کو صرف ایک مشین بنا دیتا ہے ایک ہیومن ریسورس جس کا کام صرف معاشی منافع کمانا ہے مطلب کارپوریٹ کلچر میں انسان صرف ایک ایکسل شیٹ کا نمبر ہے اخلاق ثانوی ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جو اشتراکی یا سوشلسٹ نظریات ہیں وہ مذہب اور روحانیت کو سماجی ساخت یا فریب کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں وہ انسان کی باطنی ضرورت کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں دونوں نظریات انسان کی محض ایک جزوی تعریف پیش کرتے ہیں مکمل نہیں کرتے تو پھر یہ جو استعماری نظام تعلیم خود کو بہت غیر جانبدار یا نیوٹرل کہتا ہے یہ تو ایک فریب ہوا یہ ایک سراب ہے استعماری نظام تعلیم کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں لیکن یہ دراصل ایک نرم ہتھیار ہے سافٹ ویپن سافٹ ویپن ہاں مطلب جب نصاب آپ کو آپ کی ہی مزاحمتی تحریکیں شدت پسندی بنا کر دکھائے اور سودی معیشت کو بالکل فطری چیز بنا کر پیش کرے اور مذہب کو صرف ذاتی عبادات تک محدود کر دے تو پھر تعلیم استثال کا ایک نرم ہتھیار بن جاتی ہے ہے ہے طالب علم اسے ہی واحد سچ مان لیتا تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہم نے بیماری کو تو سمجھ لیا لیکن اس کا حل کیا ہے مصنف کس متبادل کی بات کر رہے ہیں مصنف کے نزدیک تہذیبی بقا کے لیے ایک متبادل تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جس کی بنیاد توحیدی تصور کائنات پر ہو توحیدی تصور کائنات مطلب جہاں دین اور دنیا الگ نہ ہو بالکل انسان محض ایک جانور یا صرف روحانی مخلوق نہیں ہے وہ خلیفہ خدا ہے خلیفہ خدا ہونے کا مطلب ہے کہ اس پر عدل قائم کرنے کی ذمہ داری ہے ایک جامع ترقی کا ماڈل ایسا نظام جہاں سائنس کو کائنات کی تسخیر اور خدا کی امانت سمجھا جائے اور معیشت کو عدل و انصاف سے جوڑا جائے سیاست کو اقتدار نہیں بلکہ خدمت سمجھا جائے یعنی اس نظام کا مقصد نوجوانوں کو عالمی منڈی کا پرزہ بنانا نہیں ہے ان میں تہذیبی شناخت اور الہی جواب دہی کا شعور پیدا کرنا ہے جب نوجوان سمجھے گا کہ وہ جواب دہ ہے تو وہ استثالی میں ہی بنے گا وہ اصطلاح کرنے والا بنے گا بالکل تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ انفرادی ہمدردی بہت اچھی ہے کرنی چاہیے جی بالکل کرنی چاہیے لیکن حقیقی اور پائیدار تبدیلی کے لیے ہمیں معاشرے کی جڑ یعنی ان تعلیمی اور فکری تشکیل پر کام کرنا ہوگا اسے ایک توحیدی اور عادلانہ بنیادوں پر استوار کرنا ناگزیر ہے ورنہ ہم بس وقتی طور پر درد کم کرنے والی گولیاں کھاتے رہیں گے بیماری کا علاج نہیں ہوگا اور سننے والوں کے لیے اس علم کی بہت اہمیت ہے یہ گفتگو ہمارا زاویہ بدل دیتی ہے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی توانائیاں کہاں خرچ کر رہے ہیں جی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عطیات ہمارے وسائل کن لوگوں پر خرچ ہو رہے ہیں کیا ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو واقعی جڑ پر کام کر رہے ہیں بالکل وسائل کا درست استعمال ہی حکمت ہے اب اس ساری گفتگو کے بعد اختتام پر یہاں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا بنتا ہے کہ جی ہم روز مرہ زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم اپنی آزاد سوچ یا اپنی مرضی سمجھتے ہیں صحیح کیا وہ واقعی ہماری سوچ ہے یا وہ اسی تعلیمی اور نظامی بیانیے کا نتیجہ ہے جس کے تحت ہماری فکری تشکیل ہوئی ہے وہ بہت گہرا سوال ہے اگر ہمارا ذہن ہی اس نظام کا بنایا ہوا ہے جسے ہم بدلنا چاہتے ہیں تو حقیقی آزادی فکر کا آغاز آخر کہاں سے ہوگا یہ وہ سوال ہے جو ہم آج سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں اس فکری نشست میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ